انسان کا وجود خود اس کے لیے راہبر اور ہادی ہے کوئی ہے کوئی ہے کون ہے کون ہے پھر یہاں میرا اللہ آیا جواب دینے والا تم مجالق متخا خلق نل مدق ای العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله رب العالمين یہ یہ یہ رب الله احسن الخالقين ہے خالق ہے یہ اللہ ہے جو کہتا میں نے نطفے کو علقہ نطفے کو جونک جونک کو لوٹ پڑے میں ہڈیاں ہڈیوں پر گوشت گوشت پر کھال کھال پر شکل شکل میں رنگ ڈیزائن الگ الگ آنکھوں کا رنگ نہیں مل سکتا نسلوں کا ڈیزائن نہیں مل سکتا بول بول بول بول بولنے کا انداز میری قسم پوری اب مجھے بدلے کی ضرورت نہیں میرے اللہ نے بدلہ لے لیا میرے اللہ نے بدلہ لے لیا میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کا پہنچانا ہمارے ذمے ہے تم ساری دنیا کا درد نہ صحیح امت کا درد تو کھاؤ امت کا غم تو کھاؤ امت کا درد تو اپنے اندر محسوس کرو کچھ تو یہ کسک اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائیو ہم ادھورے ہیں اگر صرف اپنی بندگی پر پور اور وہ بھی کہاں رہ گئے بندگی والے پانچ فیصد تو نمازی ہیں پچانوے فیصد تو نماز نہیں پڑھتے کروڑوں مسلمان اسی دیش میں اسی دیش میں جنہوں نے رمضان کا ایک روزہ نہیں رکھا ایک نماز نہیں پڑھی ایک جمعہ نہیں پڑا اسی فیصلہ آباد میں دیکھو تمہیں لاکھوں مل جائیں گے سارے پاکستان میں پھرو تمہیں کروڑ مل جائیں گے ان کا ہی درد اٹھا لیا جائے ان کا ہی درد محسوس کیا جائے بیٹھ جانا اس سمت کا جرم عظیم ہے بیٹھ جانا اس سمت کا ناقابل تلافی نقصان ہے بیٹھ جانا اس امت کی سب سے بڑی غفلت ہے بیٹھ جانا اس امت کی سب سے بڑی کوتاہی اور سستی ہے ہم صرف مسجد آباد کر کے اللہ کے دربار میں بلند نہیں ہو سکیں گے صرف مدرسے آباد کر کے ہم اللہ کے دربار میں بلند نہیں ہو سکیں گے جب تک اللہ کا پیغام لے کر گلی گلی اور شہر شہر اور اور ملک ملک ہم اس پیغام کو لے کر جب تک نہیں پھریں گے کبھی تر عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی ان کے گھر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہارا سہرا میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے میرے بھائیو اللہ کے واسطے محسوس کرو اپنی ذمہ داری محسوس کرو اپنی ذمہ داری محسوس کرو یہ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے یہ ختم نبوت والا کام ہے یہ کوئی تحریک نہیں ہے یہ ختم رسالت کی ذمہ داری اور کام ہے یا ختم نبوت کا انکار کر دو اگر ختم نبوت کا انکار کرو گے اللہ تمہیں کافروں کی فہرست میں کھڑا کر دے گا اگر ختم نبوت کا اقرار کرتے ہو تو تبلیغ کا کام تم پہ فرض ہوتا ہے تمہیں پھرنا ہوگا تمہیں پھرنا ہوگا نہیں بیٹھ سکتے ہندوستان میں اسلام کیسے آیا ہوا پہ ہوا کے دوش پانی کی موجوں کے ساتھ فرشتوں نے اتارا کون تھے کیسے آئے کس طرح پہنچے زیاد الحارت افغانستان میں پتہ نہیں قبر موجود ہے کہ نہیں ہے دفن افغانستان میں ہوا ہے عبد الرحمان بن سمورا خورسان میں قبر ہے قسم بن عباس سمر قند میں قبر ہے مقداد و نماز کرف نہ میں قبر ہے نعمان ابن مقرن نہامن میں قبر ہے برا مالک تسر میں قبر ہے جاؤ پھرو پھرو پھرو ابو رافع ابو رویفا انصاری لیبیا میں قبر ہے اقبا بن نافع الجزائر میں قبر ہے ابو لبابا انصاری کیونس میں قبر ہے عبد الرحمان الغافقی جنوبی فرانس میں قبر ہے اسد بن فراد سچلی اٹلی کے نیچے جزیرہ ہے وہاں قبر ہے پھرو پھرو جاؤ دیکھو ساری دنیا میں یہ لوگ پھرے اور ان کی قبریں آج موجود گواہی دے رہی ہیں کہ ہم بھی بیوی بچوں والے تھے ہمیں بھی وطن کی خوشبو بڑی پیاری لگتی تھی ہمیں بھی وطن کی کشش تھی اور ہم نے در سے بے گھر ہونا منظور کیا ہم نے گھر سے بے گھر ہونا منظور کیا کہ ختم نبوت ہمیں گھر بیٹھنے نہیں دے رہی تھی ہم اس پیغام کو لے کے نکلے ہیں تبلیغ کو تبلیغی جماعت جماعت کے لفظ کے ساتھ مت سمجھو اس کو ختم نبوت کے ساتھ جوڑ کے سمجھو اسے تحریک کے لفظ سے مت سمجھو اسے ختم نبوت کے ساتھ جوڑ کر سمجھو یہ سمت کی عالمی ذمہ داری ہے یہ کرو گے تو حالات سفیر بنو اللہ حالات بدلے گا تحریکیں چلانے سے کچھ نہیں ہوگا حکومتیں بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا وہاں کسی اسلام آباد میں جس کو مرضی بٹھا دو اس سے کوئی فیصلہ نہیں بدلے گا اللہ کو راضی کرو گے تب فیصلے بدلیں گے اللہ راضی ہوگا جب اس کے بندے بنو گے اللہ راضی ہوگا جب اس کے سفیر بنو گے ختم نبوت کی ذمہ داری ادا کرو کہ پیغام کو لے کر پھرو اور کلمے کی ذمہ داری ادا کرو کہ اللہ کی غلامی میں آؤ یہ دو کام کرو پھر دیکھو اللہ نظام کیسے چلاتا ہے تو میرے بھائیو اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام سمجھ کے کرو یہ سمت کی عالمی ذمہ داری ہے آفاقی ذمہ داری ہے یہ جماعتی کام نہیں یہ تحریک نہیں ہے ختم نبوت کا ماننے والا وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتا ہے اجتماع بھی آ رہا ہے آج کی شام سے اجتماع بھی ہو رہا ہے آٹھ کی شام سے اجتماع سے جماعتیں بن کر افراد چار مہینے کے چالیس دن کے مسجدوں سے دیہاتوں سے نکلو پھرو یہ پھرنا اور یہ رونا اور یہ دروازوں پہ دستک دینا ایک دن اللہ کی رحمت کا در کھلوا دے گا ضرور جب دعوت چلی ہے تو اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کیا ہے یہ تبلیغ کا کام تحریک نہیں کہیں ختم ہو جائے یاد رکھنا یاد رکھنا ہدایت آئے گی ہدایت آئے گی اور کفر مٹے گا اور زنا کے اڈے ویران ہوں گے اور شراب کی بھٹیاں ٹوٹیں گی اور ناچنے والوں کے گھنگرو ٹوٹیں گے اور گٹار کے تار ٹوٹیں گے اور ماں باپ کی بے حرمتی یہ ختم ہوگی اور راشی کی رشوت مٹے گی اور زانی کا زنا مٹے گا اور قاتل کا قتل مٹے گا یہ زمین دھلنے والی ہے یہ زمین دھلنے والی ہے یہ فرش دھلنے والا ہے اس کی صفائی کا وقت آ چکا ہے اس کی صفائی کا وقت آ چکا ہے اس کی صفائی کا وقت آ چکا ہے اسے اللہ صاف کرے گا اسے اللہ صاف کرے گا اسے اللہ صاف کرے گا یا یہ اللہ کے نام فرمان توبہ کریں گے یا یہ خس و خاشاف کی طرح بہا دیے جائیں گے یا یہ تنکوں کی طرح اٹھا دیے جائیں گے یا یہ لکڑی کی طرح جلا دیے جائیں گے یا یہ مردوں کی طرح زمین میں دفنا دیے جائیں گے جب بھی دعوت چلی ہے میرے اللہ نے حق کو زندہ کیا ہے حق وجود میں آیا ہے ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں سورج کو نکلنے سے کوئی روک سکتا ہے نہیں روک سکتا ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں یہ دعوت کا کام ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا پیغام بن کر آیا ہے چھ بر اعظم میں اللہ نے مجھے خود پھیرایا ہے میں چھ بر اعظم پہ خود اپنے قدم لگا چکا ہوں اور میں آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ سارے عالم میں تبدیلی ہے بے شک گنا کی رفتار بھی بڑی تیز ہے لیکن نیکی کا گراف بھی اوپر جا رہا ہے اور دعوت کا نظام بھی چل رہا ہے ایک دن انہیں توبہ کرنی پڑے گی یا اللہ کے عذاب کی بھٹی میں چلنا ہوگا یا یہ پیچھے ہٹیں گے یا یہ تباہ و برباد ہوں گے اللہ ناپاک دھرتی کو دھوئے گا سویا وہ نہیں ہے وہ دیکھ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے کمزور نہیں ہو گیا غافل نہیں ہو گیا ہے پتا ہے نظام ہے بولت دیتا ہے سمجھانے والوں کو بھیجتا ہے پھر جب کوئی نہیں سمجھتا پھر میرا اللہ کا القول فدمرناها تدمیرا پھر میرے اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے اپنی ملوں سے وقت نکالو اپنی فیکٹریوں سے وقت نکالو اپنی زراعت سے وقت نکالو اپنی دکانوں سے وقت نکالو اپنی نوکریوں سے وقت نکالو اپنے گھروں سے وقت نکالو توبہ کرو اور لوگوں سے توبہ کروانے کے لیے پھرو پھرو پھرو پھرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک میرے اللہ کا امر آئے اور پھر ہم بیٹھے ہاتھ ملتے رہ جائیں میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور صبح لائے گا ضرور صبح لائے گا ضرور صبح ہو گا یہ ننگی زندگی ختم ہوگی یہ آوارہ زندگی ختم ہوگی یہ ناچ گانے کی غلاظت ختم ہوگی یہ ننگے بدن ختم ہوں گے یہاں پاکیزگی کا دور دورہ ہوگا ہم اللہ کے سامنے یہ رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں بھی دکھا دے ہم نے تو اجڑا چمن ہی دیکھا ہے کاش اس کی بہار بھی دیکھ لیں چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں ایک شور تھا گل تھا کھلی جب آنکھ آر کس نہ تھا جزخار کچھ باقی بتا رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا ہم تو بس وہی ہیں یہاں گل تھا جنا ہی جنا پھیلا ہوا ہے جوا ہی جوا پھیلا ہوا ہے سود ہی سود پھیلا ہوا ہے ظلم ہی ظلم پھیلا ہوا ہے حکمران ہو یا غریب ہو میں کس کا ایک کا گلا کیسے کروں جب سارے ہم اس تالاب میں ننگے ہو چکے ہیں سب ہم نافرمان ہو چکے ہیں لیکن سنو سنو سنو ہو کے رہے گا صبح آئے گی ہو کے رہے گا سحر ہوگی یہ ہو کے رہے گا باطل مٹے گا باطل مٹے گا اور اللہ حق کو زندہ کرے گا جو چراغ لے کر پھر رہے ہوں گے اللہ ان کو اس اس جہان میں عزت دے کے دکھائے گا اور جو دنیا میں مست ہوں گے ہلاک ہو جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے یہ گلستان کالونی والے میری نہیں مانتے میں سنا سنا تھک گیا ہوں یہ ایک بھی تین دن کے لیے بھی نہیں جاتے تم تو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہو تم میری مان لو تم میری مان لو نہ پھر رہ جاؤ گے نفے میں رہ جاؤ گے گھروں کو چھوڑنا سیکھو اللہ کی راہ میں پھرنا سیکھو اللہ اس اس جہان کی بہار دکھائے گا عزتیں دکھائے گا ہدایت کی ہوا چلے گی پچھلی پر توبہ کرو اگلی کے لیے نیت اور ارادے کرو ٹھیک ہے نا کرتے نا توبہ اور اجتماع پہ تو جاؤ گے نا سارے چار چار مہینے چلے کی جماعتیں لے کر جاؤ ٹھیک ہے نا اب ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو رکھا چھبیس اکتوبر سن دو ہزار سات بمقام مقام مسجد عائشہ فیصل آباد حضرت مولانا طارق غنی صاحب دامت برکات ہم بیان فرما رہے تھے موضوع تھا قاتلوں کا انجام کل بیان تقریباً پینتالیس منٹ تیار کردہ ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین یاد رکھیے phone number five six seven eight one two three جو علم کا نصاب ہے جو دیر جہل میں مثال آفتاب ہے جو فکر کا چراغ ہے جو علم کا نصاب ہے جو فکر کا چراغ ہے جو علم کا نصاب ہے جو تیر گیری جہل میں مثال آفتاب ہے قرآن کا نظام ہی جہام کامیاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے سمجھ کے گئے کوئی پڑے تو نور مالا نور ہے بلا سمجھ کے بھی پڑے تو بارش سے سرو ہے سمجھ کے گئی کوئی پڑے تو نور نالا نور ہے بلا سمجھ کے بھی پڑے تو پائی سے سرور ہے بلا سمجھ کے بھی پڑے تو بائی سے سرور ہے کلام پاک سے بسے ثواب ہی ثواب ہے کلام پاک سے بسے ثواب ہی ثواب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے کہ نام میرا رب دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا شعار دی تو چھوڑنا خدا کا حکم توڑنا کلام رب دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا شعار بھی کا چھوڑنا خدا حکم توڑنا شار گیت چھوڑنا خدا کا حکم توڑنا بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے ہے کس میں تاب اس کتاب سے کتاب لا سکے ہے کس میں دم کے ایک آیا کیس جو بنا سکے ہے کس میں تاب اس کتاب سے کتاب لا سکے ہے کس میں دم کے ایک آیا سکے کس میں دم کے ایک آیا پیش جو بنا سکے فساحت عرب بھی اس کے آگے لا جواب ہے فساحت عرب بھی اس کے آگے لا جواب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے کہیں پہ سورہ قلم کی کن جلو گئے کہیں پہ تور نور ہے کہیں پہ شمس آئے کمر کرم کی ہے جلوگر کہیں پہ دور و نور ہے کہیں پہ شمس اور کمل کہیں پہ دور و نور ہے کہیں پہ شمس اور کمل یہ رش کے آپ تاب ہے یہ رش کے محتاب ہے یہ رش کے آپ تاب ہے یہ رش کے ماہتاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جیسے باد بال لوگ ہو کوئی مریض قلب ہو کوئی مریض روح ہو یہ وہ کتاب ہے کہ جیسے باد بال لوگ ہو کوئی مریض قلب ہو قلب ہو کوئی مریض روح ہو علاج شاقی ہر مرض کا اس میں دستیاب ہے علاج شاقی ہر مرض کا اس میں دستیاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے نہیں ہے یہ کتاب اصل قسم اٹھانے کے لیے نہیں ہے یہ کتاب بسر قسم اٹھانے کے لیے نہیں ہے یہ کتاب تاپ میں سجانے کے لیے نہیں ہے یہ کتاب تاپ میں سجانے کے لیے قدر یہ کلام پاک سیاہ باب ہے نا قدر یہ کلام پاک سیاہ باب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے جو فکر کا چراغ ہے جو علم کا نصاب ہے جو فکر کا چراغ ہے جو علم کا نصاب ہے جو تیر گی جہل میں مثال آپ ہے قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے قرآن کا نظام نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن پیام میرا امت ہے قرآن پیام میرا امت ہے قرآن پیام میرا امت ہے بے مثل کتاب مت ہے ہر قسم خزینہ ہے اس میں کیا خوب نرالی دولت ہے قرآن مثل ہےش حکمت ہے دینا ہے اس میں کیا ہو بنے دولت ہے قرآن اور پیام تیرا امت ہے خلاق دو عالم کا ہے کرم اعلان خدائی ہے ہر دم ہے کوئی جو اس کی لائے مثل لا سکتے نہیں واللہ قسم قرآن پیام تیرا امت ہے بے مثل کتابیں حکمت ہے ہر ممر دینا ہے اس میں کیا رانی دولت ہے قرآن پیام رحمت امت ہے یہ در سے وفا دین و ادب نکتے ہی اسی سے رنج و کرب شاعر کا نشاعر کا ہے فضل پر دل پہ اثر کرتا ہے عجب قرآن مت ہے بے مثل کتاب مت ہے ہر قسم خزینہ ہے اس میں کیا بلی رالی دولت ہے قرآن پیام تیرا امت ہے پڑھتے تھے جو وہ اصحاب نبی رحمان یہ عام کبھی روتے تھے سبھی سننے والے کہتے تھے یقیناً ہے وہاں بھی قرآن ہے رحمت بے رام کتابیں سمت ہے ارے کس متینا ہے اس میں کیا خربل ری دولت ہے قرآن پیام میرا امت ہے بتلائے ہمیں اقبال امم اے پل دون سائک کی شبنم کے سائے کلا میں ہے سن کر جسے بدلا عالم قرآن پیام میرا امت ہے میرے مثل مت ہے ہر قسم پینا ہے اس میں کیا دولت ہے اور پیام میرا امت ہے ہر لفظ منور اور ہنسی سب دین تم پاؤ گے کہیں اطراف جہاں میں جاتے کوئی بھی مقابل اس کا نہیں اور آن پیام میرا امت ہے بے مثل کتاب یہی اردین ہے قسم خزینہ ہے اس میں کیا ہو دولت ہے قرآن پیام میرا امت ہے مولا نے عطا ہے رفعت ہے صدا اس کی قدمت سینوں سے لگائے پھرتے ہیں پاز کو گے الفت قرآن میں رحمت ہے جی مشن کے تا جی مش مت ہے حرک سمت ہے کس میں کیا ہو بڑی رانی دولت ہے اور پیام رحمت امت ہے سب آپ میں سب ہیروں کے باہر بس ٹور میں لا کو جم کو ان کا معدن مومن کے لیے ہے باغ کمر پیام ارا امت ہے بے مثل کے تاب ہے قسم خدین ہے اس میں کیا خوب نرالی دولت ہے اور پیام امت ہے محفل کی بدل جاتی شاہ آیات جب موتی نشا او شاپ کو پھر ملتا ہے سکھ خوش رنگ بلا ہوتا ہے سما اور پیام میرا امت ہے بے بسر کتاب حکمت ہے ہر قسم خبینہ ہے اس میں کیا خوب نرالی دولت ہے قرآن پیام تیرا امت ہے تو رات زبور انجیل و نقل ڈھونڈو نہ ملے گی ان کی اصل پر ایک کتاب ہے روشن ہی اور آپ مبی جس کے ہے مش آئے اور آن پیام رحمت ہے بے مثل کتاب حکمت ہے ہر قسم پدینہ ہے اس میں کیا خوب نرانی دولت ہے قرآن پیام میرا امت ہے طاقت نہیں رکھتی کوئی زبا کر مت اکو دے جو تیری آیا ناصر یہ فقط اتنی صدا کا یہ تو غم پر ایسا اور آن پیام تیرا امت ہے بے کتاب ہے ہر مدینہ ہے اس میں کیا ہو چاہو بنیالی دولت ہے قرآن یام ایرا امت ہے اور پیا پیام ایرا امت ہے بے مشن کتاب ہے ہر قسم خزینہ ہے اس میں کیا ہو بن رانی دولت ہے کیا ہو بن رانی دولت ہے کیا ہو بن رانی دولت ہے برکت کا سر چشمہ بھی ہے رحمت کا فیضان بھی ہے ماہ نزول پور ہے یہ یہ ماہ رمضان بھی ہے برکت کا سر چشمہ بھی ہے رحمت کا فیضان بھی ہے ماہ نزول قرآن ہے یہ یہ ماہ رمضان بھی ہے جس کے دل میں ایمان بھی ہے سینے میں قرآن بھی ہے جس کے دل میں ایمان بھی ہے سینے